نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بطور احسان ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ خوشی ایک رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبوس فرمایا اس پیغمبر کی آمد اور بے شد تین مقاصد بیان فرمایا یا علیہم والے ہی مایاتی پیغمبر دنیا اندر جا کے اللہ دیا یاد کی تلاوت کرے اور لوگوں پاک کرے اور کتاب اور سنت تعلیم دے یقیناً ساری قوم نبی علیہ السلام کی آمد بے تو پہلے کھلی گمرائی اندر سے تو آپ کی آمد اور مقصد دس کے نفس ہیں دل تہارت اور پاکیش کی اپنے تری سالہ عرصہ نبوت اندر انتہائی صاف اور شفاف دل والے لوگ ایک جماعت دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے امتحان اللہ قلوبہم گنا دلا دلا تو سوائے تقوا نہ اور کوئی چیز اللہ نے فرمایا کہ موجود نہیں سی وبین ہو فی قلوب ہو فی قلوب ہو انہوں نے دلوں اندر تھوڑے دل آئی کرام کے دلان ایمان کو مزین فرما رکھا سی قدم فی قلوب ہو ایمان انہوں نے دلوں اندر ایمان کو لکھ دیتا سی اور دل اس قدر صاف ہو گیا کہ دنیا کی محبت مال دولت کی محبت کوئی چیز بھی جو دین یا شریعت کے احکامات کو غفلت یا روکنے والے اس نے محبت کو انہوں اپنے دل اندر جگہ ہی نہیں دی اس قدر صحابہ کرام کرم و پاک ساتھ اسی بات سے بہت سارے واقعات نہاری اندر موجود سیدنا سید رضی اللہ تعالی ایک دفعہ گئے اور گھر کا سارا سمانتا ہے سید رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور گھر کا آدھا سامان نہ ہے اپنے مال دولت خیش قبیلہ رشتہ داری تعلقات سب کو شریعت تابع کر لیا صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین ایک بہترین جماعت کھڑی ہو گئی جنہیں دل انتہائی پاکیز آ سکے تجکیہ نفس نہ ہون دی وجہ نہ ہو سارے امال دے اندر کو لذت اور جاشنی اور سکون امال عبادات سر محسوس نہیں ہونا کوئی سارے امال اس میں یاد دے پورے نہیں ہوتے جو امال دی قبولیت شریعت دی اندر شرائط ہوتے تن کے نفس دے دو پہلو انتہائی جو صوفیہ نے شروع کیتا ہے جس نے سلام نہ کوئی تعلق کہ کوئی مقاشفہ کوئی مجاہدہ کوئی ذکر دی محافل اور کوئی مراقبہ اور جنگل اندر نکل جانا مخصوص وسائل پڑھنا اشارت اس کے نفس جو ہے اس کو رحمانیت کا جا تس کے نفس نہیں ہے تس کے نفس جو قرآن سنت نے تابع ہے اپنے دل و پاک اور صاف کرنا تاکہ میرے اور تھوڑے نیک امال قبول ہو جب امال قبول ہو پھر ایمان کی اسلام کی لذت محسوس انسان مرے اور جب سارے امال سالیا ہی اللہ دہاں قبول نہیں یا معیاری نہیں یا قرآن سننے کی شرائط کے پورے ہی نہیں ہوتے تو جب تک امال سالیا نہ ہو اس وقت تک پکیزہ زندگی انسان نصیب نہیں ہو سکتا پکیلا زندگی پکیلا دل مشروط ہے امال سالیا امال سالے ذریعے دل صاف اور پاک ہو اور جب سارے نیک کمال ہی اس میں یاد دینا پورے اٹھا جو شریعت نے شرائط بیان فرمائی تو تقریباً محدثین کرام نے قرآن اور و دلائل کو سامنے رکھ کے پندرہ کے قریب شرائط بیان فرمائی کہ جس وقت وہ پوری ہو جات انسان اللہ نے مقرب ہو جاتا اس معیار جو پورا اترتا ہے اس کا ہر عمل اللہ قبول کروا دے پھر نے دین جو عمل کرنا اس لیے آسان ہو جاتا گناہ کرنا مشکل ہو جاتا اس نے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے گناہ لیکن نیکیوں کے واسطے آسان ہو جاتا دین دے عمل کرنا شریعت عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے مشکل نہیں رہتا شرط یہ ہے کہ آمال اس معیار سے اس کسوٹی سے اس میزان سے پورا ہوتا ان شرائط جو کچھ شرائط بیان ہو چکی نے یعنی گزشتہ خود جمعہ اندر اور درسل اس کو آگے بات کو چلانے کی کوشش کرا بات یہاں تک پہنچی سی کہ ہمارے سالیہ کی قبولیت میں ضروری ہے کہ انسان کے پیٹ اندر جو لکما جائے وہ حلال دیا ہو کھانا پینا لباس علم جو ہے انسان کو لے حلال پاک اور صاف کیوں حرام رزق اگر انسان کھائے اس کا کوئی عمل اللہ نے ہم ہاں کو بول تو قرآن پاک نے کئی مقامات اس بات کا حکم فرمایا کیا میرے پیارے حبیب اے رسول اسی بات صاف کھاؤ اہل ایمان کو بھی حکم فرمایا قلوب لگتی یہ بات مار رکھنا آپ کو پاک اور صاف کھاؤ جو اللہ تو رزق عطا فرمائے اس طرح مسلم کی معروف حدیث کہ نبی علیہ السلام کو سلام دے ارشاد فرمایا کہ شخص پرا گندا حالت دے اندر بال بکھرے ہو اور گندا عرفات نے میدان اندر چھاڑ جس کی عظمت مختلف حدیث دے اندر کہ حج نام ہی عرفات کی حاضری ہے اور عرفات پر جائے اس انسان کا حج ہو گئے اور حج کرن تو بعد انسان گراؤن تو اس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے جس طرح آج ماں نے پیٹ نے جرم نہیں ہے پیدا ہو رہا لیکن نبی علیہ السلام تو سلام نے فرمایا کہ حرام رزق کھانے والا شخص جس وقت اللہ کی بات لے حج نے اہم ترین روپر نہیں سے عرفہ نہیں بھی پہنچ گئے اور لمبے کے الفاظ کر اور زبان سے جاری ہوتے اللہ پاک جواب ہی ہو بلا صاحب تیرا حاضر ہونا قبول نہیں تیرا آنا قبول نہیں کیوں قبول نہیں صبر تو گیت ہے پیسہ بھی خرچ گیت ہے محنت مجاہدہ بھی گیت ہے اور الفاظ پہنچا بھی ہے آواز آنی ہے کہ تیرا کھانا تیرا پینا تیرا نواس حرام ہے تیری عبادت کس طرح قبول ہو تو گویا حرام رکم کھانے والا شخص حج الغش کوئی عمل قبول ہو تو جا اپنی روشی چیک کی نماز پڑھنے تو پہلے یہ مشقت اٹھان تو پہلے کہ کاروبار بھی بندہ چھوڑے وقت بھی سلف کرے گرمی سردی برداشت بھی کرے ٹھنڈا گرم موسم کے مطابق پانی بھی استعمال کرے اور پھر مسجد کے لائے بھی صحیح وقت صرف بھی کرے سیدا بھی کرے قرآن بھی پڑھے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ عام اللہ شیبہ تسلح نارت حامی کہ آواز کر کر کے انسان تھک بھی گیا ہوئے اور پھر بھی جہنم نمبر دل کا ہے اور جس وقت انسان اپنے اپنی چیک ہی نہیں کرتا حرام کھانے والا شخص کا نفس کس طرح دل کس طرح لازمی حرام کے مختلف طریقے سور کھائے گا سور کھانے والا شخص کسی کو ناجائز منافع لے سور کھائے گا شورج ہی انسان کا کس طرح دل صاف ہو وہ تو ہریش وہ تو سال ہے لوگوں کو اپنے پیسوں کے بدلے پیسہ کما رہے منافع لے رہے پیسہ دے کے اس قرض دے کے سود وصول کر رہے یا جتنے بھی سود کھاڑ دے ذرائع میں استعمال کر رہے تو وہ شخص جس کو سود لے رہے ہیں اس نے بارے میں دل رحم کو شفقت کو محبت کوئی چیز پہ تو دل انتہائی دل خبیص دل لے کو رات میں اسی طرح رشوت گے تو کسی انسان کو اس نے پیسہ ہتھیار ہے یا حرام کھان دے مختلف انداز مثلا ایک شخص زکات روک لے یہ بھی حرام کھان دے ذریعے ہے اپنے مال کو اپنا پاک کرم گزری ہے جب تک اپنے مال کو زکات ادا نہیں کرے گا مال پاک نہیں ہوئے جب تک مال پاک نہیں ہوئے گا عبادت اللہ ہے قبول نہیں ہوئے اپنے اناج کو عشر ادا نہیں کرے گا مال پاک نہیں ہوئے اور جب تک عشر اور شکار پوری طرح ادا رہے اور کدے کچھ یہ شاندار مقام دے کھڑے ہو کے سوچو کہ زکات اور رشوت رشوت نہ دینے والا شخص یہ دوسرے انسانوں بھی بدتر مجرم ہے یا دوسرے تنظرانہ حرم کھا رہے کیوں ایک شخص کسی دی مکان سے قبضہ کر کسی دی زمین سے قبضہ کر کسی دی پراپرٹی سے قبضہ کر یہ بھی حرام کھان دے کدھر ہی لیکن جہاں شخص زکات رشو روک لے یہ حقیقت ہے کس کا حق ہے مالک گورا باہر یہ دام اور مساکین اس نے نجائز قبضہ کر لیا اس مال سے جبکہ اس کا یہ حق ہی یہ اس انسان کا حق نہیں یہ تو تھا یہ دام اور مساکین یا جتنے بھی نصاب وہ مسارف نے جنہیں جی زکات خرچ گئے انہوں نے حقوق کا جو انسان ڈاکہ مار یہ اس کا مال نہیں ہوشن اور شکار کا پیسہ ہے اس کا اپنا نہیں غرباد ہے اللہ نے اسے مال کا حق رکھے اس لیے انہوں نے مال کھا لے جہے یتیم کے لکمے کو کھا لے اور غریبوں کا مال کھا لے مدارس کا مال کھا لے مساجد کا مال کھا لے اور مال کھا لے غربا کا مال کھا لے بدلاؤ اس کے انسان کا دل کتنا گندا ہو کتنا دل اس کا برا ہوئے گا سیاہ ہوئے گا اس کی عبادت اللہ کس طرح قبول اس بات ضروری ہے کہ صرف نماز کی حد تک نہیں اور دیگر ارکان اسلام کی حد تک نہیں اپنے دل میں انتہائی صاف فقیر اور شفاف بھی اس وقت تک امال قبول نہیں ہوں گے جب تک انہیں گناون چھوڑو گے اگر اگرچہ آج سمت آماد ہے وہ تفکا ہی کسی عمل کی قبولیت واسطے ہر گناہ کو چھوڑنا لازم نہیں کوئی انسان کبیرہ گنا ہو اس انسان کے پاس نیکمال قبول ہو جاتا لازم نہیں کہ انسان زندگی کوئی گناہ ہوئے تو اس کا کوئی عمل قبول ہی نہ ہو لیکن ساس ساتھ کچھ گنا ایسے جہے آ جان تو انسان کے عمال قبول نہیں ہو ہونا اندر ایک حرام کھانا جو حرام کھائے گا عمل قبول نہیں ہوئے اسی طرح سرور محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا سرو رسائی وغیرہ حادیث کہ جڑا شخص شراب پیتا ہے اللہ اس کی چالیس دن کی نماز کو نہیں بنے چالیس دن دن شراب ایک پیتا ہے تھوڑا پیتا ہے یا زیادہ پیتا ہے گھوٹ پیتا ہے یا زیادہ پیتا نشہ ہوا یا نہیں ہوا مترکن حدیث جس نے شراب پیتا ہے چالیس دن اللہ اس شخص کی دعا اور نماز کو نہیں فرمائی تو گویا گنا شراب پینا ہے وجہ یہ آمال کی قبولی سالے آمال اور جی نماز قبول نہیں بتلاؤ باقی کیا کچھ قبول ہوئے نماز بنیاد اسلام ہے اسلام ستون ہے یہ ہی قبول نہیں تو باقی امال قبول بھی سناؤ اس طرح نبی علیہ السلام کو سلام نے فرمایا جڑا شخص رشتے داری توڑن والا گناہ کرتا ہے اللہ اس نے امال قبول نہیں کر اور کتنے ہی سارے ایسے لوگ جو اپنے حقیقی فائنل لا تعلق اور کتا تعلق اور آنا جانا خوشی کمی لین دین ختم ہوئے گا اللہ واسطے نہیں ایک ناراضگی ہے اللہ واسطے کہ وہ کافر نے ناراضگی بے دین نے ناراضگی اپنا میں یار بھی پہلے تو کہ خود کس میں یار نے کھڑا ہے بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نراشی دنیاوی معاملے کے آٹھ بندہ مسلط میں بنا رہا آٹھ دین میں بنا رہا بھائی وہ فلاں بندہ جہاں وہ میرا بھائی بے نماز یا وہ گھر اے گنا لہذا میرا ذرا تعلق ختم ہو جائے کیا اس طرح میں کوئی گناہ میرے گھر اندر موجود نہیں اگر وہی عمل وہی گناہ دیگر تیرے دوست ہیں احباب رشتے دار اولاد گھر موجود ہو ان تیرا تعلق نہ ٹوٹے اور اس ایک نال تعلق توڑ دیا جائے جہاں مطلب ہے کہ مسئلہ دنیا بھی کسی معاملے دین کا معاملہ نہیں یہ لڑائی یہ کی تو یاد رکھیے جب تک تعلق توڑو گے اپنے بھائی نل اپنی اولاد نل اپنے رشتے دار اپنے والدین نل جتنے بھی رشتے دار جب تک توڑی رکھو گے اللہ نے ہاں آسمان چڑھن کے باوجود اللہ نہیں فرمایا اللہ بخشش مغفرت نجات سے نبی علیہ السلام نے فرمایا شمار اور جمعرات کو امان اللہ نے ہاں دیہات نیک امان شمار کو امان گئے اللہ ہے فلاح کا عمل اس کی نجات اس کی یعنی بخش مغفرت روک لو اس مولا دے دو جمعرات تک کہ اپنے بھائی نے شروع کر شروع کر لے گا تو ٹھیک اللہ نے عمل قبول فرما اگر اگر جمرات شروع نہیں ہوئے گی کہ اللہ پھر اگلے سوال تک سوال جمرات تک جب تک شروع نہیں کرے گا اللہ اس نے عمل قبول نہیں فرما تو ساری ساڑی ناراجگیت نے ہاں سال چل رہا ہے سالہ سال تو کس طرح اللہ نے ہاں عمل قبول ہوئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم جس امام جس خطیب کو جس واحد کو امام جماعت نہ پسند کر لیکن مسلح کے قابل قبضہ مسلح کے اس ہے مسجد قبضہ اس ہے مسلح قبضہ اس ہے اس کو کوئی مسلح کو ہٹا نہیں سکتا یا ڈر رہے یا کوئی اور وجہ تو نبی علیہ السلام جس امام جماعت نہ پسند کرے اور وہ پھر بھی مسجد رہے امامت کروانتے اللہ اس امام کی نماز قبول نہیں کرے ادھر ایک اور اشارہ ہے کہ اگر امام نہ پسند ہے تو نماز جی حق حاصل نہیں کہ الگ جماعت کرا ہے نماز حق حاصل نہیں کہ الگ جماعت کرا ہے الگ تفرقہ کا ڈال ہے الگ کھڑا ہو جا رہا ہے کسی اور لوگوں کو نماز شروع کر دیں جماعت تو رہنا شروع کر دیں بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں شریعت نے اس کی نماز نو کچھ نہیں اگر اللہ امام کچھ کمی کتائی موجود نے جماعت ہاں نہ پسندید ہے تو اللہ امام کی نماز قبول نہیں کرے گا لیکن جماعت پیچھے پڑھنے والی جماعت کی نماز اللہ قبول فرما وہ الگ تفرقہ نہ پور پنگ نہ کر جھگڑا نہ کسی اور نماز جماعت کو چھٹا امام کو سوچنا چاہیے کہ جب تک میری جماعت میرے مطمئن میرے پیچھے نماز پڑھو سکون محسوس کر راحت محسوس کر خوشی محسوس کر دی کہ فلاں صاف جماعت کرا سکون محسوس کر دی اس وقت نماز پڑھا اور جب سمجھے کہ جماعت کی اکثریت اس دمراد محدثی نے جو تفصیل بیان فرمائی اکثریت بھی ہے اس عمر جو ہے امام نہیں آئے کسی دنیاوی معاملے اندر کسی نال تلخی ہو گئی جھگڑا ہو گیا ایک بندہ ناراض ہوگی کہ کیونکہ میرے تو ناراض ہے لہٰذا میری نماز نہیں ہوئی جماعت کی اکثریت غالب اکثریت اس کے اندر ایسا نقش موجود ہے ایک دو چار پانچ دس ہدا کے اکثریت جماعت کی وہ پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتی ہو اس اللہ نہیں چھوڑتا اللہ اس امام کی نماز قبول نہیں کرتا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں جڑی عورت ایک رات گزارے اور اس نے اس کا شور ناراض ہو اس کا شور ناراض ہوئے اس عورت کی نماز کے دے کے غلطی جناب اس عورت کی بدستر بھی ہوتا ہے کہ خامت ظالم ہوتا ہے دوسری شادی کر لیتا ہے انصاف نہیں کرتا نہ نان اندر نہ نفس کے اندر نہ خرچے اندر نہ معاملات اندر ایک بار زیادہ چکاؤ کرتا ہے دوسرے کے حقوق کو مارتا ہے اور اپنے گھر جو نکال دیتے کسی ظلم اور سیاسی کی بنیاد یقیناً اس عورت کی زمرے چ نہیں آئے لیکن جی عورت حقوق کے نان نفقے کی مرد ذمہ داری اٹھا ہے وہ اخراجات کی ذمہ داری اٹھا ہے وہ حقوق کو ادا کرتا ہے یہ باوجود عورت صرف کسی دنیاوی معاملے اندر کہ فلاں میرا رشتے دار آیا سی تو گوشت نہیں لیا کے دیتا فلاں میرا رشتے دار آیا سی تو عزت نہیں تھی فلاں موقع تے میں جانا سی تو جان نہیں دیتا فلاں موقع تے مسئلہ بن گیا سی تو میں تعاون نہیں کیتا میرا مطالبہ سی تو پورا نہیں کیتا یعنی کسی ایسی بات تے ناراض کرے ہو چاہے اور شور اس کا ناراض ہوئے اور عورت رات گزارے ایک حدیث ہے کہ ساری رات اللہ نے فرشتوں سے لمب بھیجے دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ اس عورت کی دعا نماز اور قبول نہیں فرما اسی طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا جہاں کسی مجرم نو پناہ کچھ ایسے گناہ نے جنہ کی وجہ تو اللہ نیک امان کی قبولیت روک لینا جہاں مجرم نو پناہ مجرم کا مانا کیا ہے ایک شخص ڈاکہ مار کے ہے تھوڑے علم اندر ہے ڈاکو لیکن ہے بھائی کا بیٹا ہے ماموں کا بیٹا ہے پھپو کا بیٹا ہے خالہ کا بیٹا ہے رشتے دار ہے دوست اس کو پناہ دے اس کے پرچے پولیس وہ پیچھے برانڈ وہ جاری نے انہیں جرم کیا انہیں مجرے میں اس کو بنا دینا چھپانا تاکہ قانون تو بچ جائے سزا تو بچ جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں مجرم کو پناہ دے گا اس بندے کی اللہ کوئی عبادت نہ فرض قبول کرے گا نہ نفر قبول فرمائے کوئی قاتل کو پناہ دے کوئی دہشت گرد کو پناہ دے کوئی شخص مجرم کو پناہ دے ڈاکو ہوئے چور ہوئے سانی ہوئے قاتل ہوئے بدکار ہوئے اور وہ پیچھے قانون لگیا ہوئے اور دوڑیا ہوا ہوئے اور حقیقی مجرم ہوئے ایک ہے نجائز پرچہ ہو گیا تھوڑے کو دوست نے آ کے پناہ رہی یہ بنا دو ایک نجائز ظلم کسی نے ہو رہی اس کو پناہ دینا گناہ نہیں ثواب ہے اجر اور جہاں حقیقی مجرم ہے واقعی قاتل ہے واقعی ڈاکو ہے واقعی چور ہے اس کو پناہ دینا جب تک پناہ دیو گے اللہ کو نماز فرض اور نفر نے فرمایا سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ اپنی چادر سلوار دخلت تو نیچے کر لے گا نماز اللہ قبول نہیں تو یہ ایسے گناہ نے جنہ کی وجہ تو امال قبول نہیں ہوں اللہ نے اور یقیناً سارے جتنے اس مقام سے موجود ہاں ہر اندر ایک نہ ایک ایپ موجود ایک نہ ایک ایپ موجود ہے تاکہ اسی یہ سوال کرنے پرشار ہونا کہ جدو نماز پڑھنے خیال دنیا دا ہے جدو نماز پڑھنے خیال کروبار دا ہے نماز توجہ نہیں چاشنی نہیں لذت نہیں سکون نہیں اطمینان نہیں صحابہ کرام سے اطمینان سکون اتنا سکون اطمینان ہے کہ سینہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہستی زخمی ہو گئی ہے حالت نماز اندر تو گر گیا نے خون جاری ہے نہ نے نماز توڑی نہیں توڑی نماز نماز جاری عبد الرحمان ابن نے کیا مسلح ہو کے نماز شروع کرا جماعت شروع کرا جماعت جاری ہے نماز جاری سلام پھرے سینا عمر بھی ہوش پہ اٹھایا گیا گھر لے جایا کچھ دیر بعد ہوش آئے تو سب تو پہلا سوال یہ کیتا ہے نماز ہو گئی شامل نماز پڑھ لی جماعت ہو گئی یعنی اتنی لذت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جہاں میں عبادت دے دو سانو سکون کیوں نہیں کہ اسی جتنے بھی اس اجتماع مسجد موجود آ ایک نہ ایک سارے گناہ موجود ہے جب تک وہ گناہ موجود ہے اس وقت تک ساری عبادت اللہ نے ہاں قبول وہ گناہ میرے پتا ہے اپنے گناہ کا تھوڑے علم تو پتا ہے حرام کوئی حرام کھانا جی کمائی اس کی حلال نہیں تو ہو سکتا ہے شراب پینا ہو جی شراب نہیں پینا رشتے توڑ کے تو ضرور بیٹھا ہے پائیاں تعلق توڑ کے بیٹھا بہنوں یا کسی اور رشتے کا تعلق توڑ کے بیٹھا یا کسی مجرم کو پناہ دینا یا عورت دکھامت اس کا ناراض مرد امام ہے تو اس کے قوم ناراض یا اپنی سلوار دکھنے تو نیچے رکھتا ہے یا ایک اور حدیث نبی علیہ السلام فرمایا جیڑا اللہ اور واسطے دوستی نہ رکھے کسی مسلمان اور کسی فاسق و فاجر اور کافر اللہ واسطے نفرت نہ کرے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ساری دوستی بھی اللہ واسطے نہیں دشمنی بھی اللہ واسطے نہیں حقوق العباد جب تک تلف کرتے رہو گے اس وقت تک تاری عبادت اللہ دہا قبول نہیں ہوئے گی اندر صاف کیجیے اپنا دل صاف کر لیجیے پیغمبر دی آمد کا بے کا مقصد تزکیہ نفس کتاب و حکمت نے ماشاء اللہ ساڑھے فراوانی ہو گئی قرآن بھی جی پڑھنے حدیث پڑھنے کتاب و حکمت تعلیم دینے دلانے ترجمہ کلاسز جناب سلسلہ جاری تعلیم و تربیت جناب تعلیم کا سلسلہ جاری رہ گئی ہے کمی آد الحدیث اندر تسکیہ نفس دل پاک نہیں قرآن پڑھنے والے کا دل پاک نہیں حدیث جاننے والے کا دل پاک نہیں اہل حدیث کہلانے والے کا دل پاک صاف نہیں دل اندر کوڑ دل اندر سیاہی دل کا سیاہ ہونا یہ ضرور موجود ہے کسی نہ کسی انداز جی میرے کو پیرو مرشد جناب محمد وسلم نے فرماس میرے سے آبا تھی جان دو قیامت والے مفلس کون ہوئے مفلس کیوں آدھے صاحب کرام نے دنیاوی معاملے جی سمجھا فرمانے لگا پھر یہ تو مال پیسہ دولت نہ ہوئے فرمایا نہیں میرے سے آباد مبلس ترین انسان میری امت وہ ہے جہاں دنیا کمائی کر کر کے محنت کر کر کے نیکیاں کر کر کے آئے اور نیگی ڈھیر امبار پہاڑ لگے ہو اللہ نے سامنے آئے گا ادھر نیکیاں کھل جان گیا ادھر حساب لینے والے آ جان کوئی کہے گا اللہ اس نے مارے اس مجھے گالیاں دیتی آپ اس نے میری توہین کی تھی انہیں یعنی میری عزت کو ہے کیا یعنی میرے بہتان لگایا اس نے میری چگلی کی تھی اس نے میری توہین اور بےستی کی تھی اس نے میرا مال کھا لیا اس نے میں تھپڑ مارے جتنے بھی حق لینے والے پھر اندازہ کرو گا سٹھ سال پناہ سال زندگی ہے کتنے دن پچھاتے حق مارے ہوئے فرست بناؤ کتنے لوگ ہوں گے جہے سارے شور اندر نے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جیسے بھول چکے ہوں گے کتنے ایسے نے لاشور ہی لوگوں کی عزت کو خراب کر اور نبی علیہ السلام نے دیا حدیث کسی مسلمان کو زلیل کرنا بدترین سود یہ بھی سود ہے کوئی بندہ آدھا اسی پیسے والا سود نہیں کھانے یہ بھی سود ہے کسی کی بےزتی کرنا کسی تحریر کرنا کسی کی جب عزت کو اچھالنا کسی عزت کو خراب کرنا کسی کے ایب نگوجے تک بیان کرنا یہ بھی سود کی بدترین قسم جو قسم ہے تو سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں حق لینے والے آ جانے اللہ فرمائے گا بھائی اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دوں ہوں نیبیاں تقسیم ہو رہی ہے ایک بندہ جس کو مال ہے ہی نہیں ایک ہے جس کو مال لے کے کھو لیا جائے ایک بندہ جڑا پیداشی غریب ہے مالدار نہیں وہ انداز رہن سہن کا اپنی آمدنی کے مطابق گزارا کر رہے سونا کر رہے لیکن ایک بندہ ہوں اچھا کروڑا ہی کھیلتا ہوں اچانک دیوالی ہو جاتا ہے اچانک ڈیفالٹر ہو جاتا ہے اچانک کوئی شہ نہیں رہتی اگ لگ جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے پھر ان غربت کے دن گزارنے بڑے اوکھے ہوتے ہیں جن کو مال کی فراوانی اچانک غربت اچانک تو میں شاد ایک تو ہے یہ نماز پڑھی نہیں روزہ رکھیا نہیں حج کیتا نہیں نیک امال کیتے نہیں ایش و عشرت کی زندگی گزاری وہ جہنم میں جا رہا ہے تو گل سمجھ آتی ہے بھائی یہ حق یہ جہنم میں جا ہے یہ اللہ کا عدل انصاف ہے یہ جہنم میں جا ہے انہیں جرم جرائم کیتے نے قصور کیتے ہیں ایک بندہ ساری زندگی نماز بھی پڑھتا رہا ہے روزہ بھی رکھتا رہا ہے قرآن بھی پڑھتا رہا ہے دیندار بھی رہا مسجد مدرسے بھی چلا رہا ہے سارے دینی امور طے بھی کرتا رہا ہے معاملات کرتا رہے لیکن قیامت جہنم میں جا رہے ہو اس تو بڑا بد نصیب کا جی، دنیا بھی اپنی گواہی دنیا بھی پابندی گزاری دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی تھی ایشو شرف نہیں کر سکیا اور قیامت والے دن بھی <laughs> جہنم میں جا رہے ہیں امال دے ڈیر امبار پار فیصلہ جہنم دور ہے نیکیاں لے کے لوگ تقسیم ہو گیا نماز روزہ حج زکار الغل ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی ہجے حق لینے والے لینڈ پیچھے کھڑے اللہ فرمائے گا ہمیں دی نیکیاں تو مک گئی یار اللہ انہوں لوگوں نے گنا یہ حوالے کرنا شروع کر دے لوگوں کے گناواں کا بوجھ بھی اٹھا کے جہنم میں چارے ہوئے گئے مفلس ترین انسان نبی علیہ السلام تو سلام مفلس ترین انسان لہذا اپنے دل صاف اور کر لیجئے وگرنا امال اللہ ہاں قبول نہیں ہو اور کی قبولیت نہیں میں حلال کھانا شرط ہے جی میں گناون چھوڑنا شرط ہے جی میں حقوق العباد کا ادا کرنا شرط ہے ایویں ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ انسان نیک عمل کرنے والا ادب کرنے والا بھی ہو جب تک ادب نہیں سید ابو بکر غزمی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے ان خطبات اندر بات موجود سلمان نے با ادب ہوئے اور توحید پرست ہوئے بھی ہوئے اور ادب والا بھی ہوئے جو سونے سو آتا ہے کہ با ادب بھی ہے واحد اور بندہ بے ادب ہوئے بے ادب ہوئے اور پھر پرست ہوئے تے شخص با جناب بد نصیب انسان کہ توحید ہے لیکن ادب کوئی توحید کے ادب دو اکٹھے ہو جان تے با مراد انسان ایک کامیاب انسان لیکن فرما دے جنہوں اللہ توحید دے دے پتہ نہیں کی کوئی مصیبت ہے کہ ادب دے ادب تو آ رہی یہ اللہ ادب نو سمجھ لے تو رسول ادب تو آ رہی نے یہ رسول اللہ کا ادب سیکھ لیے صحابہ کرام دے ادب تو آ رہی نے یہ صحابہ کرام دا ادب سمجھ آ گئے اہل بیت ادب سمجھ آ گئے اور یا کرام دے ادب تو آ رہی نے یہ اور یا کرام دا ادب سمجھ آ گئے اور ادب تو تواری نے ادب احترام دے تقاضر پورے نہیں کرتے جس وجہ تو اللہ عبادت کی لذت اطمینان اور قبولیت کی شرح پوری نہیں دی اللہ لذت چھیل ہے باوجود نماز پڑھن دے اور چمک روشنی اور محسوس نہیں ہو قرآن نے کی فرمایا ادب سکھلائے اہل ایمان اپنا ادب اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد اللہ ادب رسول اللہ ادب کتاب اور پیغمبر دی حدیث دا ادب صحابہ اور سلف صالحین دا ادب اسی طرح عام اہل ایمان دا ادب احترام ادب سی تھی گفتگو اندر معاملات اندر بیٹھن اندر اٹھن اندر کھان اندر پیڑ ہر معاملے اندر ادب شریع اداب کا خیال کی جتنا ادب کرو گے اللہ تری اتنی عزت کو بلند کر دے جتنا ادب کرو دیکھ لو سارے اسلام یا انبیاء کرام علیہ السلام اللہ دے ادب دے تقاضے ہوئے پورا کیتے اس انداز دے اندر کہ محدثین کرام نے انبیاء کرام اور یا کرام بزرگان دین دے ادب نو اس انداز بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام السلام نے اللہ دے خلیل نے اور اللہ کی شان بیان کر رہا ہے اور محدثین کا ایک ادب رہے امبیا ایک ادب رہے اور یاد ایک ادب رہے صحابہ کرام ایک ادب رہے کہ وہ نہ اتنے ادب کرتے سن اللہ کی ذات کا اتنا ادب کہ کسی شر اور برائی کی نسبت اللہ ول کرنا بھی نہ پسند کرتے سن اسی تے دکھ مصیبت آ جائے اللہ نے دکھ ہی کر چھوڑیا اللہ سارے کو لینا اس طرح کے بھی اہل حدیث موجود اللہ نے سارے کو لینا کوئی شاید سارے کو چھوڑی اللہ پاک سانجی تو نماز پڑھ پڑھ کے تھک گیا مڑ بھی مصیبت دے اندر ابھی دیا کام کر کر کے تھک گیا پھر بھی تکلیف اندر آ وہ جڑے نماز نہیں پڑھتے پھر سارے کوئی چنگے نے اصل نماز پڑھنے زکات دینے پڑے پھر کی ہے گھروں مصیبت دکھ نہیں مکتے یہ ہے کہ اس بندے نے عقیدہ سمجھ کے بھی اللہ کے ادب کو نہیں سمجھا اور ابراہیم علیہ خلی اللہ کے بارے قرآن کی فرما ہے فرما بھائی رام مرض تو یقین پیچھے ذکر فرما دیا ہے کہ جب من بھوک لگتی ہے من کھانا رب دینا ہے پانی من رب دینا ہے زندگی من رب دینا ہے موت من رب دینا ہے ہوں چاہیے سی خلی اللہ فرما دے جب من اللہ بیمار کرتا ہے پھر من شفا اللہ دے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے من بیمار کیا لیکن ادب دیکھیے کی فرما دے بھائی رام مرض تو اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں حالانکہ امر دے اللہ دوں حکم دے اللہ د لیکن نسبت نہیں کی تھی اللہ کی عادت رکھ کے فرمایا تو تو میں بیمار ہو جانا میرے شفا کو دینا ہے اللہ شفا کی نسبت اللہ بل فرمائی اسی طرح سید خضر علیہ السلام السلام آپ نے تین کام ایسے کیے جو سیر شریعت کے خلاف کہ آپ نے ایک بچے کو کیتا کیا کھیل لیا آپ نے پنگڑے قتل کیا یتیمہ کی کشتی آپ نے سورا کیا ہے کیا ظاہری طور پہ کوئی قصور جرم نظر نہیں سی آ رہا پھر تیسرا کہ آپ ایک دیوار جناب آپ آگے بڑھے دیوار کا تذکرہ پرانے پاپ کے اندر آدھا کہ وہ کھانا پینا نہیں پوچھا انکار کیتا ہے آپ نے اس دیوار نو ٹھیک کیتا ہے فڑیا دیوار نو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے یہ تین کام فضل علیہ السلام اسلام نے کی اور تین کاموں کی نسبت کی فرمایا ماں فال کو آنام یہ تر کام میں اپنی مرضی نہ نہیں کی اے نچ کوئی کام میری مرضی نہ نہیں ہویا کیا مانا کہ تینوں کاموں کا حکم مینو اللہ نے دیتا ہے لیکن جدو آپ نے اس کشتی دار کرن تذکرہ کیتا کیا چاہیے سی آپ فرما دے کہ اللہ نے ارادہ کیتا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں اس کشتی نو ایب دار کر دیا بلکہ انداز بھی اپنا ہے فرما تو ان آئی بہا میں ارادہ کیتا ہے کہ اس کشتی نو ایب دار کرا اللہ دی طرف اس عمل کی نسبت نہیں کی اللہ ذات کا ادب کی احترام کیتا ہے اللہ دے قدر دیکھ لیجئے اللہ دی ذات تے ایک ہی سارا قرآن پڑھیے اللہ دی ذات واسطے بہت سارے ایسے مقام ہیں جیسے جمع کا سیگا آئے گا انا تینا کل کو سر اور افانا کرک ہم نے آپ کو جناب آپ کے ذکر کو بلند کیا ہم نے یہ عظمت آپ کو عطا فرمائی اللہ نے اپنے واسطے جمع لفظ استعمال کیتا ہے وقت ترین محدثین ہی تو جی بھی آر فرمائیے یہ ادب احترام پایا جاتا ہے حالانکہ اللہ کی ذات ایک ہے آ فرما دے اللہ فرما کہ میں عطا کیتا ہے بلکہ ان نہ نہ تئی کا ہم نے عطا کیا اللہ نے اپنے جمع لفظ بیان کر کے ایک ادب کا گر طریقہ سکھایا کہ تھی اسی وڈیا نے ون تج تو کیا جب تھی تش کرو تو ہو سکتا کتنا محبت کرے کتنا پیار تھی اندر ادب احترام کہ تساں کم فرما حکم دیتا ہے تساں کم کیتا ہے تو یہ کم کیتا ہے تو تے تسی اندر فرق ہے نا اسی بھی سمجھنے ہیں کہ گستاخی ہے توہین ہے جملہ ادب کے خلاف ہے ایویں اللہ رب العزت نے اپنے واقع جمن لفظ استعمال کیتا ہے تاکہ کائنات کو ادب سمجھ آئے سیدنا موسا علیہ سلاد اسلام نے جب مدین اندر کنویں دے اندر جو پانی لے کے بچیاں بکریاں پلا دیتا سی پچھے جل درخت دے چھائے بیٹھے تو کی فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر محدثین کرام فرماتے ہیں دیکھو کہ موسی علیہ السلام نے کتنا عطا فرمایا ہے حالانکہ کھانا چاہیے سی بھوک لگی سی کھانا چاہیے سی یا اللہ روٹی دے یا اللہ کھانا دے فرماتے نے اس انداز دعا مگنا ادب کے خلاف کی فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے اللہ جیڑی تیری خیر آسمان تو نازل ہوئے میں تیرا پیغمبر موسا تیری ہر خیر دا محتاج ہاں اللہ میں تیری ہر خیر دا محتاج ہاں جیڑی تیری خیر نازل ہوئے میں اس کا محتاج ہاں میں اس ضرورت مانتا ہاں۔ ادب کے نال الفاظ استعمال کیتے رہے دیکھ لیجئے جدو جنات آئے مکہ پاک سرور کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نبوت اعلان فرمایا پہلے بار علم جی ہے قرآن جی بھی سورت جن پڑھ کے دیکھ لیجیے انتیسویں پارے اندر کہ جنات آسمان پہ جانے سن اتوں جی خبر سنتے سن آسمان پہ جا کے جناب بہ جانے سن خبر سنتے سن جب نبی علیہ السلام شریف لائے یہاں آسمان پہ جانا بند کرتا گیا روک دیا جنات پریشان ہو گئے اس جناب کر نکلے کہ کوئی زمین ایک ترین واقعہ پیش آ گئے کیونکہ سارا سمان سے چاہنا بند ہو گئے جو یہ سمان سے جانے اگے جناب سن تارے سارے وال لکدا اور جاتا جا بگایا جا دوڑایا ہے لہذا کوئی عام ترین واقعہ زمین سے پیش آ گیا ہے نکلو تلاش اندر نکلو کہ وہ کہڑا واقعہ ہو سکتا ہے ہوں تلاش اندر نکلے نے قرآن کی فرو ہے نشرك بربنا احدا جنا تلاش کرتے کرتے آئے مکہ اندر سرور کائنات جناب محمد وسلم قرآن پڑھ رہے فجر جاری ہے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں جنات نے مستفا دی زبان تو قرآن سننا شروع کی چپ کرو اے قرآن سنو یہ قوم نے پڑھنے والے قرآن سنو جنات قرآن سن رہا ہے سندیا نال قرآن کہنے لگے لگتا ہے یہ وہی نبی آ گیا جی آمن سے ساڈا سمان سے جانا بند ہو جانا یہ پیگمبر آ گئے قرآن آ گئے تین شریعت آ گئی ہے ہوں جنات تلاش اندر کی نے یا شر ارید الامام دل بیمان فی لاش ایو لگتا ہے کہ اللہ نے یا یہ کہہ سکتے سر کہ اللہ نے زمین والوں کے ارادہ کیتے اشر ارید ابمان فی لاش کہ زمین والا شر کا ارادہ کیتے ہے شر کی نسبت اللہ وال کرنا چاہتے تھے کر سکتے سن لیکن جنات نے بھی اللہ کے ادب احترام سکھایا ہے اشر ارید فی ام اراد بهم ربهم رشدا یا اللہ یا یا ان زمین والے کوئی شر فیصلہ ہو ہو گیا گیا ارادہ اللہ نے اس زمین والے تے کوئی رحمت ہدایت کوئی ارادہ فرما لے جب ہدایت کی نسبت آئی ہے رپ ہوم راشا دا جدو شردی ماری آئی ہے بے مان فی اللہ اہل زمین یا شر ارادہ ہو گیا یا زمین والے تے اللہ اپنی رحمت کر کے ہدایت دینا چاہتا ہے کوئی عام واقعہ پیش آیا ہے جی نات نے بھی دسے شر دی نسبت رب وال نہیں دیکھ لیجیے حضرت آدم علیہ السلام اسلام جب جنت جو نکلے تو کی فرمایا کہہ سکتے اللہ تو من جنت چار کر چھوڑیا کہہ سکتے سر حقیقت بھی سی لیکن حضرت احترام کی دسیا ربنا ظلمنا انفسنا قرآن دے کے لفظ پڑھ لے ادھر شیطان کا جملہ پڑھ لیجیے شیطان اللہ کے سامنے کرو گے کیا میں بے ماں آگویتانی تو من سرکش کیتا ہے تو من گولنا سرکش بنایا ہے تو من گمراہ کیتا ہے شیطان کیوں کہہ رہے ہے اللہ سامنے کھڑے ہو کے بے ماں آگویتانی تو من سرکش بنایا تو گمراہ کیتے یہ شیطان کی بولی تے اللہ دے پیارے دی بولی کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ اسا جانا اپنی تے ظلم آپ کی تے اللہ دا ادب احترام سامنے رکھیے ایویں دیکھ لو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگی ہے نال کی ہے سولہ سال یا اٹھارہ سال میں مار رہا ہے اتنی بیماری تے بندہ کھا پڑ جانا پریشان ہو جانے کہہ سکتے سن اللہ محنت میں تو سکھ وکھائے کوئی اصا تو سکھ ویکے کوئی نہیں تیری خدائی نہ اس بلا سارے جملے کہہ جا سکتے سن کی فرمایا اللہ من بڑی تکلیف پہنچیے مینو تکلیف پہنچیے تو بڑا مہربان اے بھی نہیں فرمایا کہ شفا دے دے اللہ رحم کرنے والا تو ہے اور ہم الراحمین تو ہے سرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ تشریف لے گئے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مراج سے آئے ہوں تو اسی نشانیاں دکھانا چاہتے ہاں۔ یعنی یہ ہے میرے محبوب اپنے کان اور آنکھ وہاں تک جان جہاں تک اللہ نے تمہاری مقرر فرمائی ہے نہ ادھر نہ ادھر کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھو گے ادھر میں ماتا غلبا سروا ماتا فرمایا لقد را من آیات رامیا کربرا میرے پیغمبر کا ادب دیکھیے کہ وہاں وہاں سے آگے نکاح گئی ہی نہیں جتوں اللہ نے روک دیتا ماتا غلبہ سروا ماتا اور یہ ادب کی انتہا کہ ایک بندہ مزے کھڑا ہوئے اور استاد کہے کہ تم ایس کلاس والے پاس ایس پاسوں نہیں دیکھ رہا نہیں دیکھنا منع ہو گیا تو کمال ادب یہ ہے کہ بندہ اس طرف التفات نظر نہ کرے حالانکہ بندے کی اک اگر پرتائے تو ادھر ہی دیکھ سکتا ہے ادھر ہی دیکھ سکتا ہے تو جی کبھی کہڑا استاد ملنا پہ کہڑا استاد پتا لگتا ہے میں نے کلاس نظر آ رہی ہے یا نہیں یہ مطلب ہے کہ اس دن ادب نہیں ماں فرمایا میں رب خود قسم اٹھانا کہ میرے محبوب کی نگاہ وہاں تک گئی جہاں تک میں رب نے حکم فرمایا نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں اللہ نے پھر اپنی نشانیاں دکھائی سارا دین ادب ہی ادب ہے نماز دن سر ڈھانپ دے سینت نہ لان دے کپڑے اچھے پا کے آن دو کرام نے جمعے واسطے الگ سوٹ رکھے ہوئے سر الگ جمعے واسطے جمعے والے دن پہن گئے سر ادب کی وجہ خوشبو لگا کے مسجد جاؤ زینت نہ لاؤ بن سور کے آؤ نہا کے دھو کے آؤ اچھے لباس پہن کے آؤ کیا ہے اللہ کا ادب ہے دین کا ادب ہے ادب رو سیکھی ادب رو پھر نماز اس سر ڈھانپیے پوری زینت نہ نماز پڑھیے ضروری نہیں ہے اہل حدیث یاد رکھ لیجئے اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے اہل حدیث کا یہ امتیازی مسئلہ نہیں ہے کہ سر کو کپڑا نہ ہوئے ہو ہی اہل حدیث بنو اہل حدیث کا معاف کرنا اہل حدیث کا یہ امتیازی مسئلہ نہیں ہے یہ رفلی دین کا مسئلہ ہے کہ ہم جین کے بغیر نماز نہیں پڑھ اسی اونچی نماز پڑھ ہاں سینے پر باندھ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ ہمارا امتیاز ہے رف الدین کرنا یہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے اونچی آمین کہنا ہمارا امتیازی مسئلہ ہے اکاری تکبیر کہنا ساڑھے اکاری جناب امتیازی مسئلہ ہے نے تبرو کرنا سارا امتیازی مسئلہ ہے جس سے اختلاف اندر بجلاب کرنا سارا امتیازی مسئلہ ہے لیکن سر ننگے نماز پڑھنا ہمارا امتیازی مسئلہ نہیں اگر تم سمجھو کہ حدیث امتیازی مسئلہ ہے تو معاف کیجیے اہلی حدیث کا یہ امتیازی مسئلہ نہیں کوئی شک نہیں کہ ننگے سر نماز کا جواب موجود ہے اور دنیا میں کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جڑا انکار کرے کہ ننگے سر نماز نہیں ہو سکتا بریلوی ہو دیوبندی ہو کوئی عالم نگے سر نماز پڑھنے کے جواب پر آج تک کوئی شکار فتوا نہیں دے سکا کہ نماز نہیں ہو نماز کا ہو جانا الگ بات لیکن نماز ننگے سر ہی پڑھنا مسئلہ الگ ننگے سر ہی عادت بنانا ننگے سر ہی رہنا ننگے سر ہی پھرنا ننگے سر ہی اپنے لباس کا اپنے وجود کا حصہ بنانا یہ مسلک اہل حدیث نہیں کسی نے تم غلط فہمی پائی ہوئے کہ شاید اہل حدیث کے نزدیک اہل حدیث وہی ہوں جو نماز ننگے سر پڑے یہ ہمارا امتیاز ہی مسئلہ نہیں اپنے سر کو ٹھانپ دیے رومال کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ پگڑی کے ساتھ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی تم سوال کرے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تریسٹھ سال زندگی یا تیئیس سالہ عرصہ نبوت اندر کتنے دن ننگے رہے تو سوائے حج دے رام دی حالت ایک دن بھی پیغمبر کا ننگے سر ثابت نہیں کر سکتے آپ کی زندگی کا لباس کا حصہ ہے سب اپنا مرد کی زینت مرد واسطے اللہ نے زینت بنا حصہ بنا تے سر ڈھانپنا ایک ادب کا تقاض ہے اور جتنا ادب ہو کر کے نماز پڑھو گے اللہ اتنی ہی نماز لذت کا برپا ہے ساڑی تے ننگے سر نے ماں پھر دوجے نے رہی کہ نہیں کسر کر چڑے اصا تو کیا ننگے سر ہو جاتی ہے دوسرے نے یہ تو بھی اگے بدے انہیں پلاسٹک دیا گندیاں بدبودار ٹوپیاں مسیح رکھی ہوئی ہاں۔ میں پا لو یہ ٹوپی پا کے نماز پڑھ لو ایسی ٹوپی جہاں بازار چ بندہ پا کے نہ جا سکے تو مطلب اللہ کے ادب کے خلاف مسئلے ٹوپی الگ رکھنا یہ بھی جائز نہیں پلس رکھ دیا یا کولر دیا یا ٹوپیاں بنا کے رکھنا جائز نہیں لیکن ننگے سر گھر تو آنا بھی مناسب نہیں آپ اپنے ٹوپی خود کروائے پگڑی لے رومال لے نماز سر ٹھان کیا پڑے جی تھوڑے شہر یہ بات ہے اس میں غلط فہمی دور کرنا چاہنا کہ یہ ہمارا امتیازی مسئلہ نہیں اس بات میں دو چار مرتبہ کیا تھوڑی غلط فہمی دور ہو جا شہر والے دیس ہوں ہی ہوگا جہاں دگے سربس اپنے ادب احترام شامل ہے پھر دیکھ لیجئے نماز ادب کس طرح ہے کہ انسان اپنے سر جبا کے بادب ہو کے کیبلے پر رک کر کے کھڑا ہوں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی ادب ہے ناف کے نیچے باندھنا یہ بھی ادب بھی ہے دیکھ لیجئے کسی بھی جا کے عالم کو سوال کیجئے بس سطر کے تو شروع ہوتا ہے مرد دا عورت کا سطر کہاں سے شروع ہوگا کہاں سے ہے سطر سارے کہیں گے ناف تو لے کے گھٹنے تک ہاتھ کہاں باندھے ناف کے نیچے سطر کے تو شروع ہے ناف تو لے کے گھٹنے تک مرد دا سطر ہے یہ مرد دا سطر ہے جی سطر ہے ہاتھ کتنے نہیں ہے ناف تو تھلے کیا مانا سطر پر بات ہے یہ ادب ہے بے ادبی ہے توحید ہے گستاخی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا ادب کے خلاف کسی انسان کو چاہو معافی منگنی ہوئے ہاتھ جوڑو تھوڑے منہ سے تھپڑ مارے تھے ہاتھ جوڑنا ہے اور سینے سے آ کے ہاتھ جوڑو گے سینے تک ہاتھ رکھو گے معافی مانگو گے بندہ خوش ہوئے گا یار میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے میرے کو معافی مانگی سینے پہ ہاتھ جوڑنا یہ تحلوم ہے یہ آئی ہے یہ انکساری ہے یہ ادب کی علامت ہے ناگ کے نیچے ہاتھ رکھنا ادب کے خلاف ہے تو بندہ ہو کے نماز نہیں کھڑا اسی واسطے قرآن مجید خوشون خزون ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا نماز ادب اسی طرح زبان کی حفاظت کرنا اور رگو اور سیدے قرآن نہیں پڑھا جاتا سیدے کی پڑھو سبحان ربی اللہ رکو کی پڑھا سبحان ربی العظیم قرآن پڑھنا منع رکو اندر بھی سجدے اندر بھی کیوں کہ رکو سجدے قرآن پڑھنا تو قرآن دے ادب کے خلاف کہ اللہ کا کلام ہو تو رکو پڑھ رہے ہو اللہ کا کلام ہو تو سجدے ہی پڑھ رہے ہو نہیں فرمایا قرآن پڑھنا تو قیام کھڑے ہو کہ اللہ کے سامنے آجیر قرآن پڑھو رکو اندر نہیں سجدے اندر نہیں پھر قبلے بلے منہ کر کے نماز پڑھنا ادب قبلے طرف منہ کر کے پیشاب پخانا نہ کرنا آداب ہے اور قبلے طرف منہ کر کے نہ تھوکنا کئی لوگ آئے لوگ یہ سنے خاص کر آل حدیث وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت اللہ کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں نہ بیت اللہ طرف منہ کر کے تھوکنا بھی آرام ہے منع نبی علیہ السلام کو ایک بندہ لایا گیا جنہیں بیت اللہ منہ کر کے تھوکیا اور کسی مسجد کا امام سی فرمایا امامت تو ہٹا دو بیت اللہ دے احترام کا پتا جہاں بیت اللہ تر منہ کر کے تھو کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا لبی فرمایا ہٹا دو امام بیت اللہ ادب احترام نہیں کرتا اس طرح نماز سکون کرنا اطمینان کرنا اور بیت اللہ طرف کئی آدت ہوں چارپائی جان بوجھ کے کبلے وال بچھان گے لتا کبلے گے بالخصوص آ حدیث پوچھو کی ہوا بیت اللہ وال لتا کی کہڑا ہوا بیت اللہ وال منع لکھیا کتنے لکھیا بیت اللہ وال لتا نہ کرو ٹھیک ہوئی ہے لتا بیت اللہ والد کی ہو گیا یہ کی جڑا ہو گیا یہ ادو پتا چلے گا جب تر گستاخی کی سنا ملے اللہ ایمان کی حالات اچھی لینا جتنا ادب کرو گے ٹھیک ہے کوئی چیز ایسی ہوں جی کران شواز یا دلائل ساری موجود نہیں ہوں لیکن محدثین نے ادب کا تقاضا ہے ایک جی بندہ قرآن پاک سامنے پہ تو میں اس قرآن کنڈ نہیں کرنی کمر نہیں کرنی پیٹھ نہیں کرنی قرآن کی توہین ہوں تھی کہ خبردار ہے نہیں من حدیث کو لکھے گا ایل حدیث ہوں ہی ہوگا جا قرآن پیٹھ کر کے ٹورے یہ ادب ہے یہ مسئلہ فائدہ کیا برباد کیا مسئلہ عورت کے شکوا جناب عورت کے اصول و ضوابط ہے خیال کیجیے اور اس قرآن کو پیٹ کرنے کو نجائز سمجھتے ادب کے خلاف سمجھتے ہوئے لفیس وہی ہے جو قرآن کو پیٹ نہ کرے جو جان بوجھ کے قرآن کو پیٹ کرے وہ نہیں وہ نہیں سمجھتے اس مسلک کی حلامت اس مسلک کے مقام ہمارا یہ مسلک نہیں ہے کہ وہ پیٹ نہ کرے اور تو پیٹ کرے اور کہے دلیل ہے تو پیٹ نہیں کرنی چاہیے بھائی اور اس کی دل اور بتا تو خود دلیل ہے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا عائشہ صدیقہ میرا جی کرتا ہے تلیم کیا ہے کیا ہے پیغمبر کا فرمان کیا ہے ہے جگہ بیت اللہ کے نال حتیم والی جگہ جی چار دیواری پڑی ہے یہ گرا کے میں ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سے بیت اللہ کر دیا اس حتیم والی جگہ نے بیت اللہ کا حصہ بنا دیا عمارت کا لیکن اے عائشہ نوی نوی قوم مسلمان ہوئی ہے کہ اسلام کو پھر نہ جان کے محمد کبلے گرا دیتا ہے اور خیال رکھے نبی علیہ السلام ہمارے عرف میں ہمارے ماحول میں قرآن کو پیٹ کرنا ادب کے خلاف ہے اس عرف کا خیال کیجیے مسلک کی غیرت اور حمیت اور مسلک کے اس ادب احترام کے پیغام کو پھیلائیے مت سمجھائیے کہ ہم گستاخ ہوتے ہیں ہم بے ادب ہوتے ہیں قرآن کو پیٹ کرنا ہے چائے آ جائے قرآن پاک ادب کیجیے قرآن پاک احترام کیجیے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سامنے تورات آئی تورات سیو بخاری وغیرہ اندر حدیث موجود تورات آئی آپ کے سامنے لائی گئی ایک مسئلہ پیش کرنا سی آپ یہودی جوڑے نے بدکاری کی تھی تورات منگائی گئی جو تورات آئی نبی علیہ السلام نے پکڑی تو نبی علیہ السلام تقیہ اٹھایا تقیہ کو سامنے رکھ دیا اتنے تورات رکھی ہے دسیا کہ اللہ کی کتاب اونچی جگہ رکھنا محمد کی سنت رسول اللہ نے تورات کا کام کی تو قرآن تھلے رکھ دیو کوئی قرآن پیر رکھ کے بیٹھا ہے کوئی سر رکھ کے سنتا ہے تھلے بہرے حدیث ہے رہی ہو یا قرآن تھلے رکھ سوڑے یا قرآن سر رکھ کے سو جائے سن لیجیے نبی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب احترام کی قرآن اونچی جگہ پہ رکھنا قرآن کا آدھا کرنا اونچی جگہ رکھنا مگر اللہ حلاوت چھین لے گا اسی واسطے میں بات لذت سکون و اطمینان دے اگر چاندے ہو بات لذت سکون آئے قرآن کے احترام کی قرآن کو پیٹھ مت کیجیے قبلے کی طرف ٹانگے مت کیجیے حضرت ابو عبید رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ میں بیت اللہ بیٹھا سا اور میری لتا دو بیت اللہ بیت اللہ جی بیٹھا عبادت کر کے تباہ کر کے بیٹھ گیا پھر دو تھک گیا پھر اپنے دو لتا بیت اللہ وال کر لی اس طرح سے جناب پیٹتے جناب بیٹھ گیا تو دو لتا بیت اللہ وال کر لیں تو میں نے ایک محدث نے دیکھے اور کی فرمایا فرما اللہ سے ڈر جا بیت اللہ کی طرف ٹانگے کر اللہ مقربین سے نام مٹا دے گا اللہ اپنے پیاروں سے نام تیرا مٹا دے گا اپنے بلیوں سے تیرا نام مٹا دے گا اللہ کی رحمت سے تو دور ہو جائے اور ایک محدث کے بارے میں آمد ہے کہ وہ مسجد میراب بچ بیٹھے نماز پڑھی تو لتا عوام الفاظ کر کے بہ گئے محدث نے دیکھ لیا اور فرمایا کیا بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو کہنے لگا نہیں تو فرمان میرا میں اللہ کے سامنے کیسے بیٹھے ہو تم حیا نہیں ہے تم اس کا احترام نہیں کرتے اللہ کا لہذا مسجد کے کی طرف ٹانگے کر کے امام کی طرف ٹانگے کر کے علماء کی طرف ٹانگے کر کے والدین کی طرف ٹانگے کر کے ماں اور باپ کی طرف ٹانگے کر کے سونا چاند پوٹ کے انہیں تانے کرنا کیا حرج ہے اس میں یہ اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے جتنا ادب کرو گے جتنے عرف کے لحاظ سے ادب کا خیال کرو گے اللہ تو اتنی ہی عزت اور اتنا ہی مقام عطا فرمائے اسی طرح امال کی قبولیت نہیں اللہ کا ادب رسول اللہ کا ادب اللہ کی کتاب کا ادب اور پیغمبر کی سنت کا ادب اگر سنت کا ادب سیکھنا ہو تم حد سین سے سیکھیں جب بھی حدیث کی کتاب اٹھائے دائیں ہاتھ سے اٹھائے یہ آدمی ہے حدیث کی کتاب جب حدیث کی کتاب ہو مسلم بھی پڑھی ہو آپ کے پاس ابو داود بھی ہو رسائی بھی ہو ابن ماجہ بھی پڑھی ہو اور بخاری کی کتاب بھی پڑھی ہو ادب یہ ہے کہ سب سے اوپر بخاری کی کتاب ہو نیچے مسلم کی ہو جو درجہ اللہ نے دیا ہے اس درجے کا لحاظ رکھے اور جب قرآن پیا ہو قرآن اوپر ہو بخاری نیچے ہو جب قرآن پاس موجود نہ ہو تو بخاری اوپر ہو مسلم نیچے ہو جب مسلم ہو اس کے نیچے جس طرح درجہ بدرجہ ہے ابو داؤد کو رکھیے نسائی کو رکھ رہی ہے کو رکھیے اپنے ماجا کو رکھیے اور جب بھی حدیث کتاب کو لے کے چلے حدیث کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں اور سینے سے لگی ہوئی ہو تاکہ محبت ہو کہ اس حدیث کی کتاب میں محمد رسول اللہ کی حدیثیں ہیں یہ سول وسلم کا کلام ہے یہ آپ کی سنن ہے آپ کے افان ہے آپ کا اقوال ہے جب تک یہ عادت کے گڑ نہیں سیکھو گے اللہ عبادت کو لذت چھین لے لذت نہیں آئے گی عبادت سکون نہیں آئے گا اسی حوالے میں کچھ اور مسائل رسول اللہ صلی وسلم کا عدد صحابہ کرام کا عدد پھر امال دے سال کی حفاظت تو ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ پیار ہوئے گی اللہ کو دعا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين